عقید واسطیہ کا درس ہر ہفتے آپ کے اجتاوہ سینٹر کی مسجد کے اندر دیا جاتا ہے آج ساتواں درس ہے اور ابھی تک ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حمد و سلاد شروع میں پیش کیا تھا اسی کی شرح میں تھے آج سے انشاءاللہ ہم دو حمد و سلاد کے بعد انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے شروع میں وہ انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما بعد فہاد اعتقاد الفرقۃ الناجیت المنصورہ علاقیام شاہ اہل سنت حمد و سلاد کے بعد اللہ کی حمد اور اس کے نمی پر درود اور سلام بھیجے جانے کے بعد اس سے پہلے خطبے میں مصنف نے یہ ساری باتیں بیان کی تھی اختصار کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ حمد و سلاد کے بعد یہ فرق ناجیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ فرق ناجیہ اہل سنت والجماعت جس کی قیامت تک مدد کی جاتی رہے گی آج میری شرح جو ہے یا درس اسی جملے کے مطابق رہے گا کیونکہ جملے کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی شرح کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو عقیدہ یہاں بیان کیا ہے وہ عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول سے مستمت عقیدہ ہے یہ صحابہ تابعین طب تابعین کا قرآن و حدیث سے مستمت عقیدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا سلب صالحین کے عقیدے کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ جو نیا عقیدہ واسطیہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایک شہر کی طرف منصوب ہے چونکہ وہ شہر سے ایک صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اپنے بچوں کو ہم عقیدہ کی کتاب پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کتاب لکھ دیجئے مختصر طور پر تو پہلے انہوں نے انکار کیا لیکن جب اشرار ان کا بڑھ گیا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے تو یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر یہ کس کا عقیدہ ہے اس جماعت کا ہے جو صحابہ کی جماعت ہے طب طب طبع تابعین کی جماعت ہے اور جو فرقۂ ناجیہ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رکھتا ہے اس کے عقل میں دماغ میں ذہن میں جو چیز ہمیشہ قائم رہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اس کو پکڑ کر کے رکھتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے یہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اگر صحیح عقیدہ ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے کتاب اللہ سنت رسول اور واقعے کے مطابق ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے تو برا عقیدہ ہے لیکن اسے بھی عقیدہ کہا جائے گا جیسے لوگ پتھروں میں عقیدہ رکھیں کہ پتھر نفع نقصان کے مالک ہیں یا لوگ پیروں اور فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ فلاں پیر صاحب اولاد دیتے ہیں فلاں فقیر صاحب بارش برساتے ہیں فلاں پیر صاحب روزی دیتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھیں کہ پیر اور فقیر ہماری باتوں کو سنتے ہیں جو قبروں میں متفون ہیں جو جن کی وفات ہو گئی ہے ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو یہ سارے عقیدے ہیں لیکن یہ عقیدہ کیا ہے باطل عقیدہ غلط عقیدہ ہے اسے عقیدہ کہا جائے گا لیکن اسے باطل عقیدہ کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف عقیدہ صحابہ تعبین طب تعبین کے خلاف عقیدہ باطل عقیدہ اس لیے یہ باطل عقیدہ کہلائے گا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ ہی سب کا رب ہے وہی سب کا خالق اور مالک ہے یہ عقیدہ صحیح ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ عقیدہ ہمارا اب کوئی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ بھی عقیدہ لیکن باطل عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے تو عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہر عقیدہ صحیح ہوگا ایسا نہیں ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں دماغ میں جو چیز بیٹھی ہوگی اس کا ترازو ہمارے پاس موجود ہے کیا ترازو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اس پر پیش کیا جائے گا اگر وہ عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول اور صلب صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہے وہ عقیدہ صحیح ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھیے لیکن اگر وہ کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے تو عقیدہ باطل ہے اس کو انسان چھوڑ دے تو عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کیوں اس لیے کہ اہل سنت الجماعت کا صحابہ تابعین طب تابعین کا عقیدہ جس جماعت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جس جماعت کے پیروی میں نجات ہے جس جماعت کی پیروی میں انسان کے لیے جنت ہے ان کے راستے کو اپنانے میں انسان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو یہ صحیح عقیدہ ہے جو اس کتاب کے اندر بیان کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا کہ فرقہ فرقہ یہ کوئی قابل مذمت لفظ نہیں ہے کچھ لوگ سنتے ہیں فرقہ تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی فرقہ فرقہ فرقہ دیکھیے فرقہ کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں اب یہ فرقہ اگر کتاب اللہ سنت رسول پر ہوگا تو اہل حق ہوں گے اگر کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہوں گے تو یہ برے فرقے والے ہوں گے بری جماعت والی ہوگی اس لیے لفظ فرقہ یہ مضموم لفظ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں فرقہ بہت مذمت والا لفظ ہے نہیں استعمال کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں جماعت استعمال کرنا چاہیے تو جماعت کا بھی لفظ اگر بری جماعت ہے تو اس کو بری جماعت کہا جائے گا اچھی جماعت ہے اس کو اچھی جماعت کہا جائے گا حزب کا لفظ حزب کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں گروہ کے ہوتے ہیں اللہ رب العامین نے قرآن کے اندر دو حزب بیان کیا ہے ایک حزب الشیطان شیطان کی جماعت حالانکہ وہ بھی جماعت ہے لیکن شیطان کی جماعت ہے اور ایک حزب اللہ اللہ تعالیٰ کی جماعت یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہی اصولوں کے مطابق جماعت تو حزب یا جماعت یا فرقہ یہ کوئی قابل مذمت لفظ نہیں ہے جیسے ولی ہوتا ہے ولی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شیطان کا ولی ہوتا ہے اور ایک رحمان اللہ ولی کا ولی ہوتا ہے دو طرح کے ولی ہوتے ہیں تو ولی کا لفظ جو ہے اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے اور جو کفار ہیں مشرقین ہیں ان کے اولیاء کون ہیں شیطان ہیں ان کے ولی شیطان ہیں تو لفظ ولی بھی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو موقع کی مناسبت سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تعریف اور تو کی جاتی ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے تو لفظ فرقہ یہ جماعت کے لیے استعمال کیا گیا اس جماعت کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جماعت چلی آ رہی ہے اس کے لیے فرقہ کلف استعمال یہاں کیا یہ جو جماعت ہے اس کے کئی نام ہیں اس کا ایک نام ناجیہ ہے کا کیا فرقے ناجیہ نجات پانے والی جماعت اس کو ناجیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہے یہ بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر شرک اور بداعت سے دور رہنے والی جماعت ہے نجات پا جانے والی جماعت ہے شرک اور بداعت سے اس لیے ناجیہ کہا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جماعت شرک سے بدعات سے خرافات سے دور رہے گی وہ قیامت کے دن اسے جنت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات ملے گی اس لیے اس کو فرق نازیہ کہا جاتا ہے اور یہی واحد جماعت ہے جسے جہنم سے نجات ملے گی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ نازیہ کا لفظ اسی حدیث سے لیا گیا کیا حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی کل وہا فنار اللہ واحد سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے مگر ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا ایک فرقہ کہاں جائے گا جنت کے اندر جائے گا سب جہنم کے اندر چلا جائے گا تو یہ کون سا ہو گیا یہ ناجیہ فرقہ ہوا نا جہنم سے نجات پانے والا اسی حدیث کی بنا پر ان کو فرق ناجیہ کہا جاتا ہے لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے کہا ماں انا علیہ ہے وہ صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو میرے طریقے کو بنائے گا میرے صحابہ کے طریقے کو بنائے گا اس کے لیے نجات ہے وہ فرق ناجیہ ہے وہ جہنم سے نجات پانے والی جماعت ہے تو نازیہ کا لفظ جو ہے اگرچہ یہ لفظ اس کے ساتھ نہیں آیا ہے لیکن جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر گویا کی اس کو بتایا گیا ہے اور اسی حدیث سے اس کا نام نازیہ رکھا گیا ہے تو ایک نام تو اس کا یہ ہو گیا جہنم سے نجات پانے والی جماعت اور کون نجات پائے گی جماعت جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا ان کے نقش قدم پر چلے گا صحابہ کا عقیدہ اس کا ہوگا صحابہ کا عمل اس کا ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا اسے جنت ملے گی جہنم سے نجات ملے گی ایک تو اس کا نام ناجیہ دوسرا نام یہاں مصرف نے کیا بیان کیا ہے منصورہ کیا فرمایا الناجیہ المنصورہ دوسرا نام اس کا منصورہ بھی ہے منصورہ مانے وہ جماعت جس کی مدد کی گئی ہو یا جس کی اللہ ابران مدد کرنے والا اس کو منصورہ کہا جاتا ہے منصور اس آدمی کو جس کی مدد کی جائے منصورہ وہ جماعت جس کی اللہ الغلامین نے مدد کرتی ہے منصورہ کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری کی روایت ہے اللہ طائف من امتی الحق منصورہ میری امت میں ایک جماعت طائفہ مانے جماعت ہوتے ہیں فرقہ ہوتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت کیا رہے گی حق پر رہے گی منصورہ رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی رہے گی ایک جماعت آپ نے کہا کہ پوری جماعت یہ پورے کے پورے لوگ نہیں گمراہ بھی لوگ رہیں گے اور حق پر والے بھی لوگ رہیں گے اور یہ چیز ہر زمانے میں رہی ہے حق والے بھی رہیں اور گمراہ لوگ بھی رہے یہ نہیں کہا کہ پورے کے پورے پورے کے پورے لوگ گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں یہ چیز ہے لیکن پورے کے پورے حق پر رہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ امت مسلمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ ماتے کہ میری امت دلالت پر گمراہی پر پوری اکٹھی نہیں ہو سکتی یعنی سارے مسلمان گمراہی پر اکٹھا ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک جماعت رہے گی حق پر ہمیشہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک یہ جماعت رہے گی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک سمجھ لیجیے تو ایسی جماعت کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک جماعت حق پر رہے گی سارے لوگ حق پر نہیں رہیں گے کہ سارے کے سارے حق پر ہو جائیں نہیں کیونکہ گمراہ لوگ بھی رہیں گے شیطان لگا ہوا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ لاتضع الطف و تو من امت ہی الحق پہ منصورہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی لا در من خزل ہوں جو ان کی مدد چھوڑ دے گا کرنا ان کی مدد ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ یہ امر اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کیا اللہ کا حکم آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے یہ بخاری کی روایت اس حدیث کے اندر منصورہ کا لفظ ہمارے نبی نے استعمال کیا اس فرقے کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا جو حق پر ہے تو ایسی جماعت کی مدد کی جاتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہتا آخرت ان کی مدد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے ان کی حفاظ کرتا ہے اس جماعت کو قائم رکھتا ہے کیونکہ قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی باقی نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کی مدد کرتا ہے کرے گا قیامت تک کرتا رہے گا اور یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی پوری دنیا والے بھی مل جائیں تو اس جماعت کو ختم نہیں کر سکتے یہ فرقے نازیہ یہ منصورہ جماعت ہے تو حدیث میں منصورہ کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس کا نام ایک منصورہ بھی ہے اس کا جو تیسرا نام ہے اہل سنت اور جماعت ہے اہل سنت اور جماعت کا مطلب کیا ہے سنت کہتے ہیں طریقے کو اور یہاں مراد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے آپ کی سنت قولی ہو چاہے عملی ہو چاہے تقریری ہو آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی یا آپ نے حکم دیا اس کو سنت اور اس کو حدیث کہا جاتا ہے تو اہل سنت کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر قائم رہنے والے اس سے محبت کرنے والے اس کا دفاع کرنے والے اس پر عمل کرنے والے اس کو دنیا میں پھیلانے والے نشر و شاد کرنے والے مضبوطی کے ساتھ سنت پر جمے رہنے والے یہ مراد ہے اہل سنت سے یہاں پر جماعت سے کیا مراد ہے یہاں پر جماعت والے جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کی جماعت مراد ہے جو سب سے پہلی جماعت تھی جس جماعت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور جس جماعت کی ہم اللہ رب العالمین نے تسکیہ فرمایا جس جماعت کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا وہ جماعت مراد اور جو بھی اس جماعت پر رہے گی ان کے نقش قدم پر جو لوگ رہیں گے وہ سب کے سب اہل سنت اور جماعت کے اندر شمار کیے جائیں گے تو اہل سنت اور جماعت کہنے کی وجہ یہ ہے سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے والے اس پر عمل کرنے والے اس کا دفاع کرنے والے اس کو دنیا میں پھیلانے والے سنت پر کتابیں لکھنے والے اس کی نشر و کرنے والے اور جماعت والے صحابہ کی جو جماعت ہے جس جماعت کو ہمارے نبی نے تیار کیا ہمارے نبی نے ان کی تربیت کی اس جماعت کو اپنانے والے اس جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے ان کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے سنت نبی کی حدیث کو کہتے ہیں آپ کے طور طریقے کو جماعت صحابہ کی جماعت اور یہی جماعت حق پر ہے اور کبھی کبھی جماعت سے مراد کیا ہوتا ہے حق ہوتا ہے اگر انسان انسان اکیلے ہی ہے اور وہ حق پر ہے تو وہ جماعت ہے وہ وہ کیا ہے وہ جماعت ہے کیوں جماعت کہا گیا اس کو اس لیے کہ پہلی جو جماعت تھی صحابہ کی وہ حق اس کے پاس ہے اس لیے اس کو جماعت کہا گیا اگرچہ آج اس کے پاس جماعت نہ ہو لیکن پہلی جماعت جو گزر چکی ہے صحابہ کی اس جماعت والے عقیدے پر ہے وہ تو اگرچہ وہ تنہائی کیوں نہیں ہے تو بھی وہ جماعت ہے بات سنا رہی نا تو جماعت کا ایک معنی تو یہ صحابہ کی جماعت اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے قیامت تک وہ سب اس میں شامل ہیں دوسرا جماعت سے مراد حق جو حق پر ہے وہ جماعت ہے اکیلے تنہا جماعت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت قرار دیا اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کرنے تنہا امت کیوں اس لیے کہ حق پر تو جو حق پر ہے وہ جماعت ہے چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اس کو جماعت کہا جاتا ہے اللہ کے سر کے حدیث اور یہ جماعت کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اللہ کے سر کے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نید اللہ درا ہی اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہے کون جماعت صحابہ کی جماعت اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ان پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یعنی اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے جیسے کہ منصورہ کے معنی کیا بیان کیا گیا مدد کی جانے والی جماعت اور ایک دوسری حدیث طرح معنی بھی فرماتے ہیں ابو در رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منفار قل جمع رن جو حق جماعت تھی جس نے کو چھوڑ دیا ایک بالش بھی فقط عرب قطر اسلام منت اس نے اپنی گردن سے اسلام اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو نکال دیا جس نے ایک بالش برابر بھی جماعت کو چھوڑ دیا یعنی جماعت جو صحابہ کی جماعت ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اسلام کو اپنی گردن سے نکال دیا یہ بدا تو مسد احمد کی روایت ہے صحیح روایت ہے تو جماعت سے مراد حق بھی ہوتا ہے اس پر چلنے والے چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں اور اس کے مخالفین چاہے بہت زیادہ ہوں ان کو جماعت نہیں کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ حق وہی ہے جس پر پہلی جماعت تھی لہذا جو پہلی جماعت والے حق کو اپنائے گا اسے جماعت کہا جائے گا چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو عبداللہ بن مسعود ہیں الجما ما وا فق الحق وحدک چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر تمہارے ساتھ حق ہے تو تم ہی جماعت ہو کون کہتا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو صحابیہ رسول ہیں اگر تنہا ہی تم ہو لیکن حق پر ہو تم جماعت ہو کیونکہ اس حق پر پہلی جماعت رہ چکی ہے صحابہ کی جماعت اسی پر تھی لہذا تم بھی جماعت ہو اور اس جماعت کے اندر شامل ہو جو جماعت حق پر تھی پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کے بعد بات ہماری اس طریقے سے نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جب جماعتیں خراب ہو جائیں فعلیہ کے بما تو علیہ جمع تو تم اس چیز کو لازم پکڑو جو جس پر جماعت تھی کون پہلے قبل انتفس یعنی جماعت کے فاسد ہونے سے پہلے ان کا عقیدہ اور منحج خراب ہونے سے پہلے جو جماعت تھی اس جماعت کو لازم پکڑو وہی کنتا و حدک اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو فعم نہ کا انتل جماع اگرچہ تم اکیلے ہی ہو لیکن تم حق پر ہو تم ہی جماعت ہو امام بحقی نے ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے تو جماعت کا مطلب یہ کہ جو حق پر ہے وہ جماعت ہے امام قیم رحمۃ اللہ نے بہت پیاری مثال دی ہے اس کی علام المقین کے اندر تیسری جلد تین سو آٹھ کے اندر کہتے ہیں وہ کہ وہ علم ان الجما و الحجت و سواد العدم ہو العلم صاحب الحق و امکان وحد ہو یہ بات جان لو اجماع اور حجت اور سواد اعظم کون ہے وہ عالم ہے جو حق والا ہے اگرچہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو وہ ان خالف العرد اگرچہ پوری زمین پوری کائنات اس کی مخالفت کر رہی ہو لیکن اگر وہ حق پر ہے تو وہی اجماع ہے وہی جماعت ہے وہی حجت ہے وہی سواد آدم ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے سواد اعظم سواد اعظم کا بہت نام لیتے ہیں سواد اعظم سے کون مراد ہے جو حق پر ہو وہ سواد اعظم وہ سواد اعظم نہیں جو باطل پر ہو وہ مراد نہیں ہے سواد اعظم وہ جو حق پر ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو سواد اعظم سواد اعظم وہ نہیں جو خسو خاصات کے طریقے سے بہت زیادہ جو حق پر نہ ہو پر نہ ہو شرک کرنے والے قبر پرستی کرنے والے بدعت اور خرافات کرنے والے وہ سواد اعظم نہیں ہیں سواد اعظم وہ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر ہیں صلب صالحین کے نہج اور عقیدے پر چلنے والے وہی سواد عالم وہی اجماع بھی وہی حجت بھی ہیں تو امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اگر تم حق پر ہو تمہیں حجت ہو تمہیں اجماع ہو تمہیں سواد اعظم ہو تمہیں جماعت ہو تمہیں سب کچھ ہو انہوں نے مثال دی ہے وقت وقت سکل ضمن المام احمد بن حمبل اللہ نفر سیرن فقان وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں سارے لوگ حق سے پھر گئے تھے قرآن کے تعلق سے چند لوگ رہ گئے تھے تو وہی جماعت تھے ہے کہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل کے دور میں لوگوں نے کیا کہا تھا قرآن مخلوق ہے اور سارا وہی عقیدہ بادشاہ کا وہی ان کے تمام وزیروں کا اور وہی جو ہے تمام ان کی اولاد کا اور تمام لوگوں کا عقیدہ وہی ہو گیا تھا اللہ بہت معمولی لوگ تھے جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا قرآن مخلوق ہے کفر ہے ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا اگر یہ عقیدہ رکھے قرآن مخلوق ہے ٹھیک ہے یہ جامعہ تھے جنہوں نے عقیدہ گڑھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حمبر کے زمانے میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب سجود اختیار کر لیے تھے سب جماعت سے نکل گئے تھے حق سے تو کون جماعت تھے وہی جو امام احمد بن حنبل اور جو ان کے عقیدے اور ان کے ماننے والے تھے وہ جماعت پر تھے وہ کان والمفتون و المفتون و الخلیفہ و اطباء حکم وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فقاہ تھے اس وقت جتنے بھی فتویٰ دینے والے تھے مولوی اور جو بھی خلیفہ تھا اور جو اس کے حاشیہ بردار تھے اس کے پیروکار تھے وہ سب کے سب شدود اختیار کرنے والے تھے جماعت سے نکل جانے والے تھے وکان الامام احمد وحدہ الجماعہ اور اکیلے امام احمد وہی جماعت تھے اس لیے کہ وہ حق پر تھے اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی جماعت میں تھے اکیلے تنہ تنہا کون تھا جماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان کا عقیدہ وہ تھا جو پہلی جماعت کا عقیدہ تھا کون سی پہلی جماعت صحابہ کی اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے لہذا وہ جماعت ولم ملم الناس جب لوگوں کی عقلیں اس کو برداشت نہ کر سکیں قال یا امیر المومنین انہوں نے جا کر کے خلیفہ سے کہا اے امیر المومنین تکون تدا تو ولا تو کو الفقا المختون کلحم الباطل تم اور تمہارے قاضی لوگ تمہارے گورنر لوگ تمہارے فقہ اور سارے فتویٰ دینے والے مولوی سب سب سب کے سب باطل پر ہیں وہ احمد واحد الحق اور صرف احمد اکیلے حق پر ہے لوگوں نے الٹا اس کو پاٹ پڑھا دیا کس کو خلیفہ کو کہا کہ یہ سب تم تمہارے ماننے والے سارے مفتی سارے علامہ سارے لوگ سارے قاضی سارے گورنر سب فتویٰ دینے والے سب باطل ہیں صرف احمد ہی اکیلے حق پر ہے وہی کہتا قرآن مخلوق نہیں ہے وہی کہتا قرآن اللہ کا کلام ہے اور چند اس کے ساتھ ہیں باقی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو کیا صرف احمد ہی حق پر ہے تم سب کے سب باطل ہو لوگوں نے اس بات کو نہیں برداشت کر سکے اور الٹا سبق پڑھا دیا کہ نہیں جو زیادہ ہیں وہ حق پر ہیں اور امام احمد باطل پر ہیں کیونکہ وہ اکیلے ہیں تنہا ہیں تو یہ کیا فرماتے نہیں تنہا ہوں اگرچہ لیکن آپ حق پر ہیں تو آپ ہی جماعت ہیں آپ ہی امام ہیں آپ ہی شواد اعظم ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں فلاں سے علم ہو لے اب خلیفہ کے پاس اتنا علم تو تھا نہیں کہ جو حق پر ہے وہی جماعت ہے اس کا تو یہ معلوم تھا کہ جو زیادہ لوگ ہوں گے وہ حق پر ہوں گے اس نے کیا کیا فاق و سیاتوبہ بعد الحبس طویل ایک لمبے عرصے تک ان کو جیل کھانے میں کوٹری میں رکھنے کے بعد ان کو کوڑے سے مارا اور ان کو سزا دی جن کو امام محمد بن حمبل کو اور کہا کہ وہ باطل پر ہیں ہم تو بہت ہیں ہم تو سواد اعظم ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے خلیفہ سے لے کر کے آخر تک سارے مفتی سارے گورنر سب کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مخلوق ہے یہ شریف احمد کا عقیدہ ہے اور چند جو ان کے ساتھ ان کا عقیدہ ہے لہذا وہ باطل پر ہیں ہم حق پر ہیں پھر اس کو پھر اس نے کیا کیا امام احمد کو جیل میں ڈال دیا اور انہوں نے تین بادشاہوں کا زمانہ پایا تین تین بادشاہوں کا ظلم سہا امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ لیکن جب انسان حق پر ہوتا ہے تو اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے ہاتھ رکھے گا امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا دبلا پتلا رہا ہو بہت دبلے پتلے تھے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے اگر وزن کریں گے چالیس سے پچاس کلو کے درمیان پورا ان کا وزن تھا لیکن تین تین بادشاہوں کا ظلم برداشت کیا انہوں نے پہاڑ جیسی طاقت تھی ان کے پاس ایمان کی طاقت اور قوت تھی اگرچہ جسم ان کا کمزور تھا لیکن ایمان بہت مضبوط تھا آج ہمارا جسم بہت موٹا ہوگا لیکن ایمان کمزور ہو گیا ہم ایک تھپڑ یا ایک چھوٹا نہیں برداشت کر سکتے ان کو پر اتنا ظلم کیا گیا جو ان کو مارتا تھا کوڑے کہتا تھا کہ اگر یہ کوڑا ہاتھی پر برسا دیا جائے تو ہاتھی بیٹھ جائے گا نہیں برداشت کر پائے گا لیکن امام احمد بن حمبل برداشت کرتے تھے اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی ایمان کی تین تین بادشاہوں کا ظلم انہوں نے برداشت کیا امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے کہا کہ تم بھی سودے بازی کر لو کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے امام بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں سب بہک گئے تھے کوئی ان کے ان کا ساتھ دینے والا چند لوگ تھے اور وہ ایک آدمی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے امام حام رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر رحم فرما انہوں نے کبھی دیکھا نہیں مجھ کو جب انہیں جیل کے اندر لے جایا جاتا تھا امام احمد حمبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان کو ایک آدمی آواز دیتا تھا کہتا تھا اے احمد بن حمبل تم حق پر ہو ڈٹے رہنا میں ڈاکو ہوں چور ہوں رہزن ہوں پھر بھی میں رہزنی پر ڈٹا ہوا ہوں اور میرا نام ہر جگہ لکھا ہوا ہے لیکن میں اپنے باطل اور ڈکیتی پر جمع ہوا تم حق پر ہو تم اس سے سودا نہیں کرنا اس پر قائم رہنا وہ کہتے ہیں امام ان کے بیٹے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عبداللہ بیان کرتے بھی امام تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس آدمی کے لیے دعا کرتے تھے کہ مجھے اس سے طاقت ملتی تھی مجھے ہمیشہ وہ حوصلہ دیا کرتا تھا کہ احمد تم حق پر ہو ڈٹے رہنا تو اکیلے تھے لیکن حق پر قائم رہے تین تین بادشاہوں کا ظلم انہوں نے برداشت کیا جب متوکل اللہ خلیفہ آیا تب جا کر کے یا المتسم یا متوکل تھا غالباً تین کوئی نام مجھے ابھی ذہن سے نکل رہا ہے تو اس نے وہ عقیدہ اپنایا کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے پھر ان کو جیل سے نکالا گیا ان کی تقریب کی گئی اور تقریباً پندرہ سال یا اس سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارا بادشاہوں کے ظلم کو برداشت کیا کون کر سکتا جس کے پاس اتنی ایمانی طاقت نہیں ہوگی نہیں کر سکتا تو میرے بھائیوں ایمان کی طاقت سب سے عظیم طاقت ہے یہ جسمانی طاقت سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے ہمارے پاس جسمانی طاقت کتنی بھی ہو جائے اگر ایمانی طاقت نہیں ہے تو ہم نہیں ٹھہر سکتے دشمنوں کے سامنے باطل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے ایمان کی طاقت سب سے اہم چیز ہے اس لیے ایمان کی طاقت جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم جو باطل اہل باطل ہیں ہمارے احاطہ اور دشمن ہیں ہم ان پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایمان کی طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اکیلے میرے بھائیوں تھے اور حق پر قائم رہے اور ظلم برداشت کرتے رہے جیل کے اندر رکھا گیا ظلم کیا مارا گیا سزا دی گئی ان کو اور جو ہے بیڑیاں لگائی گئیں ان کے اوپر اتنا جتنا ان کا وزن ہوتا تھا اس سے زیادہ ان کی بیڑیوں کا وزن ہوا کرتا تھا ان کے ہاتھ پاؤں میں مجرم ایک ڈاکو کے طریقے سے ان کو جیل کے اندر رکھا جاتا تھا بیڑیوں کا ان کا وزن ان کے جسم کے وزن سے زیادہ ہوتا تھا جی لیکن سب کچھ برداشت کیا انہوں نے لوگوں نے کہا کہ تم بھی کہہ لو ایک مرتبہ جیل سے باہر گئے اور کہا کہ دیکھو یہ پوری دنیا ہے ہمارے سامنے یہ عوام لوگ وہ سب اسی بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ امام احمد جو کہے گا ہم وہی کہیں گے کیا چاہتے ہو کہ ان سب کا بوجھ ہمارے جسم کے اوپر آئے ہمارے گردن میں آئے قیامت کے دن میں کہہ دوں اپنی دنیا بنانے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے آخرت کو خراب کر لوں ان سارے لوگوں کا کون ذمہ دار ہوگا ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی تو انہوں نے پورے ظلم کو برداشت کیا امام محمد علیہ الرحمۃ حق پر تھے میرے بھائیوں اور جو ان کے عقیدے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا تو انسان اکیلے اگر ہے اور حق پر ہے تو ہی جماعت ہے آپ نہ گھبرائیں کہ میں کم ہوں یا میں اکیلا ہوں پورے گاؤں کے اندر سارے لوگ قبر پرست ہیں سب شرک کرتے ہیں سب بدعت خرافات کرتے ہیں میں اکیلا تنہا آپ ہی اکیلے جماعت ہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے گا آپ ہی اکیلے جماعت ہیں تنہا جماعت ہے آپ آپ کبھی اس کا احساس نہ کریں کہ ہم کم ہیں اور کوئی ہمارے گاؤں میں نہیں ہے نہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اللہ آپ کی مدد کرنے والا آپ کے اندر ہمارے اندر اخلاص ہوگا نیت ہوگی اچھا جذبہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا لہٰذا انسان حق پر رہے اکیلے ہے تو بھی جماعت ہے کبھی وہ نہ کرے ہم تو بہت کم ہیں اور ہم حق پر نہیں ہیں نہیں بلکہ یا ہم ہماری تعداد کم ہے تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ وہی جماعت تھے اور جو ان کے الگ تھے مخالف تھے انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا وہ شدود کی رائے اپنا لی تھی انہوں نے اور اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اہل سنت اور جماعت یہ بھی ان کا ایک لقب ہے لیکن آج یہ لقب ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آج ہمارے ملک میں اس لقب کی پر اجارہ داری اس جماعت کی ہے جو شروع سے لے کر کے پاؤں کے ناخون سے لے کر کے پیشانی تک بدعت اور خرافات اور شرک کے اندر ملوث ہیں ان لوگوں نے یہ لقب اپنے لیے ہائجیک کر لیا وہ اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کرتے ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں قبروں پر مرغے اور بکریاں چڑھاتے ہیں شرک کرتے ہیں بدعت خرافات کرتے ہیں اور جو ہے چیزیں کرتے ہیں جو شریعت اور سنت اور حدیث کے خلاف وہ اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں لہذا آج کے دور میں یہ کافی نہیں ہمارے لیے یہ اس وقت کافی تھا جب حق والے ہی اس کو استعمال کرتے تھے اور جو اہل باطل تھے اہل بدعات تھے ان کے لیے دوسرا لقب ہوا کرتا تھا آج جو اہل بدعات اور خرافات ہیں شر کرنے والے بدعات کے اندر ڈوبنے والے تیجا چہلوم اور نہ جانے کیا کیا قرآن خانی اور اللہ ہر جگہ موجود ہے نماز کے اندر بدعات اور پھلانے کے اندر تمام چیزوں کے اندر جنہوں نے بدعات پیدا کر رکھی ہے آج وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں اس لیے یہ کافی نہیں ہمارے لیے اہل سنت الجماعت آج کے اس دور میں اس لیے عشاعرہ اور ماتوریدی جنہوں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی اللہ کی صفات کا انکار کیا یا تعویل کیا یا اپنی عقل سے ثابت کیا اور جو حدیث میں آج کا انکار کر دیا غلط معنی بیان کیا وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت میں سے کہا کرتے تھے اس لیے علماء نے لکھا کہ وہ اہل سنت اور جماعت میں سے نہیں ہے اس لیے کہ وہ جماعت کے طریقے پر نہیں ہے نبی کی سنت پر نہیں ان کے یہاں بدعات ہے اور جماعت جس جماعت کے اتباع کرنے کے ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس جماعت کی اتباع کرنے میں نجات ہے اس جماعت کے نقش قدم پر نہیں ہے اس لیے ان کو اہل سنت اور جماعت میں شامل نہیں کیا جائے اگر اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو جو حقیقی اہل سنت اور جماعت ہیں وہ ان سے بیزار اور بری تو یہ بھی ان کا ایک نام تھا ان کا چوتھا نام اہل الحدیث ہے اہل حدیث ہمارے ملکوں کے اندر کہا جاتا ہے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے اہل حدیث اللہ کے سر کی حدیث جو ہے قلعہ تدار و طافت من امتی ظاہرین الحق کہ ہماری جماعت ہماری امت میں سے جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا امام احمد بن ربک فرماتے ہیں کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے جی ہاں اس طریقے سے قاضی بن ایاز نے ان کے اس قول کی تعریف کی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت الجماعت کو مراد لیا ہے اور جو بھی اہل حدیث کے مذہب کو اپنائے وہ سب اس کے اندر ہے کیا مطلب اس کا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں اہل الحدیث جو حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے کتابوں کے اندر محدثین کو کہا گیا ہے ان لوگوں کو نہیں کہا گیا ہے جو عام لوگ ہیں تو اس کا جواب دیا قاضی یاد نے گویا کیا وہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے دو مراد ہیں ایک تو محدثین ہی ہیں جو حدیثیں لکھتے تھے حدیثیں یاد کرتے تھے حدیثیں سناتے تھے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اور جو حدیثوں پر عمل کرے ان کو بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے جو ان کے عقیدے کو اپنائے ان کے مذہب کو اپنائے وہ بھی اہل حدیث ہے اہل حدیث مانے حدیث پر عمل کرنے والا اور جب حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو قرآن پر بدرجہ اولا عمل کرنے والا ہے کچھ لوگ ایک اور لائقہ لگاتے ہیں حدیث اور قرآن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں قرآن بھی آ گیا دو طرح سے قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں خد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے کیا کہتے تھے خیر حدیث کتاب اللہ سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے حدیث معنی کلام کے ہوتے ہیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے حدیث ہمارے نبی کی حدیث کلام ہے تو حدیث کے اندر قرآن دیا گیا نمبر ایک اس لیے اہل حدیث میں قرآن داخل اور شامل ہے ٹھیک ہے نمبر دو جو حدیث کو مانے کیا قرآن کو چھوڑے گا ہاں نہیں چھوڑے گا ایک انسان تحجد کا پابند ہو تو کیا وہ فرد نمازیں نہیں پڑھے گا ہاں؟ اس کا پابند ہوگا نا ایک انسان مصنون روزے رکھتا ہے شوال کے روزے پیر جمعرات کا تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر کے وہ مصنون روزے رکھتا ہے پہلے فرد روزے رکھتا ہے اس کے بعد مصنون روزے رکھتا ہے تو جو اہل الحدیث ہیں وہ حدیث والے اس میں قرآن داخل ہے نمبر ایک نمبر دو جو حدیث پر عمل کرے وہ قرآن پر بدرجہ اولا عمل کرے گا اس لیے اہل الحدیث یہ اہل القرآن الحدیث کی اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے اہل الحدیث کی اصطلاح امام احمد نمبر ان سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو محدثین اور جو ان کے عقیدے اور منحص پر ہیں عام لوگوں میں سے جو کتاب اللہ سنت رسول عمل کرنے والے لہذا وہ بھی اس کے اندر شامل صرف محدثین کے لیے نہیں ہے کہ صرف مغالطہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیا جاتا ہے تو حدیث کے اندر سب شامل ہیں محدثین اور جو ان کے اوپر چلے کیونکہ جو مدثر ان کی جماعت ہے ان کے ماننے والے ہیں لہذا وہ عام لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں لہذا جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ اہل کرائے گا یہ ان کا چوتھا نام ہے پانچواں نام سلفی ہے کیا ہے سلفی ہم سلفی ہیں کیوں سلفی ہیں سلف صالحین کی طرف ہماری نسبت ہے سلف صالحین کن کو کہتے ہیں صحابہ تعبین طب تعبین کو تین صدیوں تک کے جو لوگ ہیں ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے اور جو ان کے نقش قدم پر چلے ان کو سلفی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سلفی کہا جاتا ہے تو ان کا جو عقیدہ مناج وہی ہمارا عقیدہ مناج ان کا جو اخلاق معاملہ ہمارا بھی اخلاق اور معاملہ وہی ہاں اگر ہمارے اخلاق کے اندر کمی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار معاملے کے اندر کمی ہے تو سلب سالین سے بری ہیں ہمارا ہماری اپنی غلطی ہے اور اخلاق اور معاملے کے اندر ہمارے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم فرشتہ نہیں ہیں لیکن عقیدہ و مناج وہی ہے جو صحابہ تعبین طب تعبین کا تھا سلب صالحین کا تھا تو ان کو سلفی کہا جاتا ہے یہ بھی ان کا ایک نام ہے یہ بھی ان کا ایک نام ہے سلفی سلف صالحین کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کسی خاص شخص کی طرف نسبت نہیں ہے ایر الحدیث بھی کسی خاص شخص کی طرف نسبت نہیں ہے ہمارے یہاں تو بہت ساری نسبتیں ہیں لوگوں نے شہروں کی طرف نسبت کر لیا لوگوں نے جو ہے کسی عقیدے کی طرف نسبت کر لیا کوئی ان کا عقیدہ ہو گیا اس کی طرف نسبت کر لیا حیاتی مماتی ہو گئے اور خوارج ہو گئے رافضی ہو گئے خوارج کیوں کہتے ہیں کن کو خوارج جنہوں نے ماموں بادشاہوں کے خلاف خروج کیا اس عمل کی وجہ سے ان کو خوارج روافظ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا اور اس طریقے سے صحابہ سے دشمنی کی ان کو روافظ کہا جاتا ہے تو یہ ان کا نام پڑ گیا لیکن سلفی سلف کی طرف نسبت ہے اے الحدیث حدیث قرآن کی طرف نسبت کسی شہر کی طرف نسبت نہیں ہے کسی ایک شخص کی طرف نسبت نہیں ہے کسی ایک عقیدے اور منحص کی طرف نسبت نہیں ہے بلکہ پورے دین کی طرف نسبت ہے پوری جماعت کی طرف نسبت ہے اس لیے ان کو اہل الحدیث اور سلفی بھی کہا جاتا ہے تو یہ کیا نام ہے آج کے درس میں باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ کہا کہ قیامت تک جس جماعت کی مدد کی جاتی رہے گی اللہ کے شروع حدیث کی قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی جب یہ اہل حق ہیں تو پھر قیامت تک کیسے رہیں گے یہ لوگ کیا اس کا جواب ہے قیامت سے پہلے نہیں قیامت کے قریب تک رہیں گے لوگ قیامت کے قریب تک اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی جی ہاں اب اس کے بعد فوراً قیامت جب یہ جماعت ختم ہوگی معاہدین ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا اللہ کے سر حدیث ہے کہ جو سب سے برے لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی تو یہاں جو ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یا قرب قیامت قیامت کے قریب تک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا اور قیامت کے قریب تک کی جماعت جو ہے باقی رہے گی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں انہی جماعت میں سے بنائے اللہ ہمیں صلب سارین کے عقیدے اور منحص پر قائم رکھے اللہ ہم سب کو شک اور بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و اس کے بعد انشاءاللہ سارا عقیدہ بیان کریں گے پہلے ایمان کے ارکان بیان کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے ساری باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے تو یہاں کتاب کے اندر جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول کا عقیدہ ہے حدیث کا صحابہ صلب سارین کا عقیدہ ہے جس پر ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عامین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ وسلم